نور و بشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک میں ارشاد ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے آسمان اور زمین نور پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نور ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات نور ہے اور جس بیلٹ پر کائنات سفر کر رہی ہے وہ بھی نور ہے ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ خالص نور پر قائم ہے اللہ جس کو چاہتا ہے یہ نور دکھا بھی دیتا ہے ہر بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جدوجہد کرتا ہے اس نور کو دیکھ لیتا ہے جس نور پر کائنات سفر کر رہی ہے اس نور کا مشاہدہ کرنے کے لیے قیامی صلاوات اور مراقبہ بہترین عمل ہے حضرت سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور تحلیق کیا رسول اللہ کائنات کی تحلیق کے پہلے فرد ہیں یعنی کائنات کا نور ہے اسی نور سے ساری تحلیقات تحلیق ہوئیں زمین پر ایک طرف رسول اللہ بشر ہیں اور دوسری طرف باطن میں نور ہیں لوگ اس بات پر الجھتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے یا نہیں ایک گروہ رسول اللہ کی حیات مبارکہ کو مدینہ منورہ تک محدود کرتا ہے دوسرا گروہ حیات نبی کا سارے عالمین میں قائل ہے اس اس فقیر نے مسئلے پر بہت سوچ بچار کی میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اللہ کے ارشاد کے مطابق شہید کے اوپر موت وارد نہیں ہوتی جبکہ شہادت کا واقعہ ہونا اس بات کے تابع ہے کہ شہید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور رسول اللہ کی تعلیمات کو پھیلانے میں شہید ہوا ہو مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ اور دیگر مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ شہدا اپنی قبروں سے شہروں میں آتے ہیں بال بنواتے ہیں ناہن ترشواتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ جب شہدا زندہ ہیں تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید ہیں تو رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے بارے میں شک کی کہاں گنجائش باقی ہے رسول اللہ کی تمام امتی روزہ مقدس و متحر پر جا کر السلامات وسلام علیہ رسول اللہ پڑھتے ہیں میں اس بارے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی پاکستان میں زندہ ہے تو وہ امریکہ میں کیوں زندہ نہیں ہے جو فرض زندہ ہے وہ ہر جگہ زندہ ہے رسول اللہ کی حیات طیبہ پر اسلام کے تمام مکاتب فکر متفق ہیں صحابہ اکرام امت کے علماء صلحہ اور اولیاء اللہ نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد امت کی دستگیری کے واقعات عوام و خواص اور اولیاء اللہ کے تواتر کے ساتھ کتابوں میں موجود ہیں حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ ایک دفعہ ممبر پر واز فرما رہے تھے واز ممبر سے اتر آئے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے ایک شخص نے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا حضور سید مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور جلوہ افروز ہو گئے میری کیا مجال تھی کہ حضرت ساکی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر بیٹھتا یا آپ کی جانب پش کرتا میں اتر آیا اور خاموش ہو گیا جب حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اپنی مرشد گرامی حضرت بابا فرید گنج شکر کا مشار مبارک تعمیر کرانا شروع کیا تو جہاں بہشتی دروازہ ہے وہاں آپ کو رسول اللہ کی زیارت حالت بیداری میں ہوئی حضرت مجدد علی ثانی کے والد محترم نے آپ کی پیدائش کے وقت حضرت رسول اللہ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا دیدار کیا کہ آپ نے تشریف لا کر بچے کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوا تو میں نے روح مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہراً اور انائين دیکھا نہ صرف عالمی اروا میں بلکہ عالمی مثال میں زیارت کی حضرت شیخ فرید الدین پر شب جمعہ رسول اللہ کی نیاز پکار نیاز پکا کر درویشی کو کھلاتے تھے ایک دن منتظم نے ناداستگی میں کمہارو کے گھر سے بغیر اجازت برتن لا کر تام کے لیے استعمال کیے جب رات گزر گئی تو شیخ فرید الدین حجرہ سے باہر آئے منتظم نے وجہ دریافت کی تو فرمایا آج رات میں نے رسول اللہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معمول سے باہر قیام فرماتے دیکھا میں نے بڑھ کر با عدم سلام کے بعد عرض کیا کیا میری بدقسمتی ہے کہ آپ نے آج میرے حجرہ تاریخ کو منفر نہیں فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرزند فرید تمہارے گھر میں مشتبہ برتن پڑا ہے جو میرے اندر آنے میں رکاوٹ ہے شیخ فرید نے فوراً وہ برتن باہر نکلوا دیا اور دوسری شب جمعہ سے دگنا کھانا پکا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر فتو پر اثار کیا مہدوم جہانیہ جہاں گش فرماتے ہیں کہ ایک روز مدینہ منورہ میں رسول اللہ بعد نماز تحجد میں مراقبے میں تھا ایک صاحب عظمت بزرگ کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خجرہ شریف کے دروازے پر آئے ان کے لیے دروازہ کھل گیا وہ اندر داخل ہوئے اور پھر دروازہ بند ہو گیا دوسری اور تیسری شب بھی ویسا ہی ہوا میں نے چاہا میں بھی انہی کے پیچھے پیچھے داخل ہو جاؤں مگر دروازہ بند ہو گیا اور میں کامیاب نہ ہو سکا حاضرین سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہے کہا خاموش رہو اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور تم باتیں کرتے ہو صبح اپنے مرشد کریم شیخ عبداللہ یافی رحم اللہ سے یہ حال بیان کیا کہ کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار ہوتا ہے مگر ہم کلامی کی سرفرازی حاصل نہیں ہوتی اگر آپ کی توجہ سے یہ نعمت حاصل ہو جائے تو اپنے آپ کو بہت خوش وقت سمجھوں گا شیخ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے پیر و مرشد کے پاس لے جاؤں گا اس کے بعد آپ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے آئے میں بھی ساتھ تھا جب ایک جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب نہایت شان و شوکت سے ایک تخت پر جلوہ افروز ہیں دربار پر نور پر نور ہستیوں سے بھرا ہوا ہے وہاں رکا جات اور عرضیاں لکھی جا رہی ہیں جب میں نزدیک گیا تو دیکھا یہ تو وہی بزرگ تھے جو نیم شب روزہ اتھر میں داخل ہوتے نظر آئے تھے شیخ عبداللہ یافی رحم اللہ نے آپ کے نزدیک جا کے عرض کیا کہ یا غوث العظم یہ سید زادہ نہایت شائستہ اور آرزو مند ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں داخل ہو کر دولتے ابدی سے سرہرو ہو جائے بس ایک پروانہ اس کو بھی عنایت فرما دیجیے آپ نے میری جانب التفات سے دیکھا اور فرمایا اس کے لیے چٹھی کی ضرورت نہیں اس کو میں اپنے ہمراہ لے جاؤں گا جب دربار برہاست ہوا آپ اٹھے اور مجھے اپنے ہمراہ لے گئے اور مجلس عالیہ میں داخل کیا دولت کاملہ اور سعادت مشاہدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حاصل ہوئی رمضان المبارک میں حضرت سید احمد شہید حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحم اللہ کی حدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ لیلت القدر کب آئے گی شاہ صاحب نے فرمایا فرزند عزیز شب بیداری کا معمول جاری رکھو یہ بھی واضح رہے کہ محض جاگتے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پاسبان ساری رات آنکھوں میں گزار دیتے ہیں مگر انہیں فیض آسمانی کب نصیب ہوتا ہے خدا برتر کا فضل شامل حال ہونا چاہیے نصیب یاوری کرے تو انسان کو سوتے سے جگا کر دامنے طلب برکات کے موتیوں سے بھر دیا جاتا ہے سید صاحب کیام گاہ پر چلے گئے اور شب بیداری کا معمول جاری رکھا ستائیس رمضان المبارک کو عشاء کے بعد بے اختیار نیند آ گئی رات کا ایک حصہ باقی تھا کہ اچانک کسی نے جگا دیا اٹھے تو دیکھا دائیں بائیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر تشریف فرما ہیں اور زبان مبارک پر کلمات جاری ہیں احمد اٹھو اور غسل کرو آج شب قدر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد بھی مشغول رہو اور قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دعاؤں مناجات کرو اس کے بعد یہ دونوں بزرگ تشریف لے گئے سید صاحب دوڑ کر حوض کی طرف لپکے اور باوجود یہ کہ سردی سے حوض کا پانی برف ہو رہا تھا اس سے غسل کیا اور کپڑے بدل کر عبادت میں مشغول ہو گئے سید صاحب فرماتے ہیں اس رات مجھ پر فضل الہی کی بارش ہوئی اور حیرت انگیز واردات اور کیفیات مجھ پر وارد ہوئیں میری بصیرت اس طرح روشن ہو گئی کہ میں نے دیکھا تمام درخت پتھر اور دنیا کی ہر چیز سجدے میں ہے اور تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے مگر ظاہری آنکھوں سے اپنی اپنی جگہ کھری معلوم ہوتی تھی صبح اذان تک یہی کیفیت رہی آج کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا احمد رضا ہاں رحم اللہ نے جب مدینہ طیبہ میں حاضری دی تو دیدار شوق میں دروشری پڑھتے رہے یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور عزت افزائی فرمائیں گے لیکن پہلی شب ایسا نہ ہوا تو آپ نے ایک نعت کہی نعت عرض کرنے کے بعد انتظار میں موت دب بیٹھے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور رسول اللہ کی بیداری میں زیارت نصیب ہوئی عارف کامل حضرت محدوم اسماعیل سومرو سندھ کے عارفین میں شمار ہوتے ہیں ان سے ہزارہ افراد نے فیض پایا ان کی حضور پر نور رسول اللہ کی روح پاک سے حتیر القدس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں انہوں نے ایک رات حاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ پر اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح مٹیاری کے ایک نوجوان سید سے کر دیا جن کی اولاد آج تک مٹیاری میں موجود ہے آپ کی دوسری بیٹی ایک عارفہ کاملہ ولیہ اور معرفت الہی کے مقامات سے آگاہ تھیں آپ ہی کے فیض یافتہ اور آپ ہی کی حلیفہ تھی اس خاتون کو بھی سیدوں کی ایک بچی کا ادب کرنے پر مہدوم ساہ کو رسول اللہ کی طرف سے روحانیت کی بشارت ملی اور اس کے بعد ہی اس خاتون کو یہ کمالات حاصل ہوئے حضرت مہدوم اسماعیل سومرو شبروز حدمت حل کرتے تھے درہان بلوچستان کے بزرگ حضرت مولانا محمد عبداللہ درہانی نقش بندی مجددی کی والدہ محترمہ نے آپ کی پیدائش سے پیشتر ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک ایسے مکان میں ہوں جو نور سے جگمگ جگمگ کر رہا ہے وہاں ایک خاتون تشریف لائیں وہ صورت و لباس سے بہت حسین و جمیل تھیں ہر طرف دلاویز خوشبو بکھر گئی انہوں نے عربی زبان میں ارشاد فرمایا کہ میں فاطمہ ہوں اور وہ میرے والد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے جب میں نے دیکھا تو تھوڑی دور حضرت حاجہ حضرت حاجہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے بہت ہی حسین اور بے نظیر لباس پہنے ہوئے تھے پھر حضرت بی بی فاطمہ نے چراغ میں بتی اور تیل ڈال کر اسے جلایا اور مجھے دے کے فرمایا تیرا یہ چراغ نہیں بجھے گا پیر صاحب گولڑا شریف حضرت مہر علی شاہ قدس سرا رحم اللہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ تشریف لے گئے اس زمانے میں سواری کا ہاتھ رہا انتظام نہ تھا جب وادی احمر پہنچے تو تمام حاجی تھک کر چور تھے جاتے ہی لیٹ گئے کسی نے نماز پڑھی کسی نے نہیں پڑھی پیر صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد صرف فرض پڑھے اور سونے کا ارادہ کیا دیکھا کہ حبیب حال کے اکبر ساکی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزر رہے ہیں جب بالکل قریب پہنچے تو میری طرف سے پردہ کر لیا بے دور کر آگے بڑھا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی جو التفات نہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ ہماری سنتیں چھوڑ دیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ سن کر پیر صاحب پر گریا تاری ہو گیا دوبارہ عشاء کی پوری نماز پڑھی اور مشہور نعت کہی جس کے چند اشار درج ذیل ہیں سکی دی کیوں دلری اداس گھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے نینا لائیاں کیوں جھڑیاں آج محبوب کی محبت کی کسک زیادہ محسوس ہو رہی ہے معلوم نہیں آج یہ ننا سا دل کیوں اتنا اداس ہے میرے روئے روئے میں شوق محبت موجزن ہے آج آنکھوں نے کیوں برسات کی جھڑیاں لگا دی ہیں حضرت سید علی حجویری حضرت داتا گنج کو امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحم اللہ سے خاص عقیدت تھی اور تعمیل دستور شریعت میں ان کے اتباع کو مستند سمجھتے تھے اس عقیدت کے ضمن میں اپنی مشہور تصنیف کشف الماجوب میں تحریف فرماتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا ایک مرتبہ موزن اول حضرت بلال کے مزار مبارک کے سرحانے سو گیا خواب میں دیکھا کہ میں مکہ موزمہ میں ہوں اور حضرت رسول اللہ باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور جس طرح کوئی بچہ کو گود میں لے لیے ہوئے اسی طرح ایک عمر رسیدہ شخص کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں میں دوڑ کر آپ کی حدمت اقدس میں پہنچا اور پائے مبارک کو بوسہ دیا اور دل میں سوچنے لگا کہ عمر رسیدہ شخص کون ہو سکتا ہے اتنے میں میرا خطرہ قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف ہو گیا آپ نے فرمایا یہ شخص تیری قوم کا امام ہے یعنی ابو حنیفہ حنيفہ اس حاب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق ہونے پر روح امیدیں بند گئیں اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت امام رحم اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں اور احکام شرع کے باقی ہیں اس لیے کہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و شرع کے حامل تھے اگر میں انہیں بذات خود چلتے ہوئے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفت ہیں اور باقی الصفت کے لیے حتا اور ثواب دونوں کا امکان ہے لیکن چونکہ انہیں رسول اللہ کی گود میں دیکھا لہٰذا معلوم ہوا کہ ان کا وجود ذاتی فنا ہو چکا ہے اور اب ان کا ان سے کسی طرح کی ہتاح کا امکان نہیں ہے اس لیے جس شخص کا وجود رسول اللہ کی ذات اقدس میں فنا ہو چکا ہو وہ بھی امکان حتا سے پاک ہے حضرت شیخ بہاؤدین ذکریہ رحم اللہ جب اپنی باکمال مرشد شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سہر وردی رحم اللہ کی خدمت میں بازیاب ہوئے تو یہ انتظار رہا کہ حضرت شیخ الشیوخ ہر کا پہنائیں گے ایک رات حاب میں دیکھا کہ ایک بڑا آراستہ مکان ہے جو انوار و تجلیات سے جگمگا رہا ہے درمیان میں ایک مرسا تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں دائیں جانب حضرت شیخ الشیوخ بستہ کھڑے ہیں اور قریب قریب ہی ہی چند چند چرہے اور ہرچے لٹکے ہوئے ہیں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ حضرت شیخ الشیوخ نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ میں قدم بوسی حاصل کروں رسول اللہ نے ان لٹکے ہوئے میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حرکہ بہا الدین کو پہناؤ حضرت شیخ الشیوہ نے ارشاد کی تعمیل کی پھر علی الصبح مجھے طلب کیا جب میں حاضر حدمت ہوا تو دیکھا کہ وہی مکان ہے اور اس طرح بالکل ویسے ہی اسی طرح ہرچے لٹکے ہوئے ہیں حضرت شیح الشیوخ نے وہی ہرکا جس کی جانب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اتار کر مجھے پہنا دیا اور فرمایا اے بہاؤدین یہ حرکہ رسول اللہ کی بخشش ہے اور میں درمیان میں صرف ایک واسطے کی حیثیت رکھتا ہوں کسی کو بغیر اجازت نہیں دے سکتا پھر حکم دیا اب تم ملتان جال کر ہدایت حلق میں مصروف ہو جاؤ ایک نوجوان زمیندار بارہ برس سے دروشری پڑھ رہے تھے مگر رسول اللہ کی زیارت نہ ہوئی تھی حالانکہ دل میں آپ کے لیے بے پناہ محبت تھی بہت جتن کی ہے مگر گوہر مراد ہاتھ نہ آیا کہ رسول اللہ مجھ سے ناراض ہیں لہٰذا ایسی زندگی سے کیا حاصل اور خودکشی کے لیے ایک درخت پر چڑھ گئے رسی کا پھندا گلے میں ڈالا اور دوسرا درخت کی ٹہنی سے باندھ کر کود پڑے دراز سے لٹ کے ابھی تڑپ ہی رہے تھے کہ رسول اللہ تشریف لائے اور انہیں کمر سے پکڑ لیا رسی ٹوٹ گئی اور ہاپ میں دیدار کے خوش بخت تمنائی کو حالت بیداری میں زاری آنکھ سے شرف زیارت حاصل ہو گیا مگر تابے دیدار نہ لاتے ہوئے گر کر بے ہوش ہو گئے شہید نبی کے تابے ہوتا ہے نبی شہید کے تابع نہیں ہوتے جب شہدا زندہ ہیں تو قرآن پاک کے بیان کردہ اس قانون کے مطابق انبیاء بھی زندہ ہیں اور رسول پاک جو تمام انبیاء کے سردار اور امام ہیں وہ بھی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح اپنی حیات مبارکہ میں اس دنیا میں موجود تھے اور اب بھی اسی طرح موجود ہیں شریف کے فضائل میں ہے کہ جب کوئی بندہ رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے تو سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ بندہ براہ راست رسول اللہ کے روزہ مبارک کے سامنے آ جاتا ہے رسول اللہ نور تھے یا بشر اور آپ کو غیب کا علم تھا یا نہیں اس سلسلے میں رسول اللہ کی امت میں دو گروہ کام کر رہے ہیں ایک گروہ رسول اللہ کے بارے میں دماغی سوچ و بچار سے کام لیتا ہے یہ لوگ جب دماغ کو استعمال کرتے ہیں تو اس قسم کے سوالات ان کے ذہن میں ابھرتے ہیں کہ حضور نور تھے یا بشر اور آپ کو غیب کا علم تھا یا نہیں اور ایسی گستاہ بھی سامنے آتی ہے جب کچھ لوگ رسول اللہ کو بڑے بھائی کا درجہ دے دیتے ہیں جس سے اسلام کی عمارت ہی ڈھیر ہو جاتی ہے کیونکہ بڑے بھائی سے اختلاف اور لڑائی بھی ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے ارشاد مبارکہ ہے کہ جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں دوسرا طبقہ رسول اللہ سے دلی اور قلبی تعلق رکھتا ہے قلب اس لیے صحیح فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دماغ کے مقابلے میں عقل کے بجائے نور کا وجدان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں یہ نہیں فرمایا کہ میں مومن کے دماغ میں رہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ بشر بھی ہیں اور بحثیت حاتم النبیین رحمت اللہ علمین اور اللہ کے محبوب نور ہیں اب اگر رسول اللہ بشر نہ ہوتے تو رسول اللہ اپنی امت کی بشری کمزوریوں کے لیے کس طرح رہنمائی فرماتے رسول اللہ بازار تشریف لے جاتے تھے کاروبار کرتے کھانا کھاتے تھے آپ نے شادی کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے بھی تھے انہوں نے جہاد بھی فرمایا اس کے لیے ان کے اندر بشری تقاضا موجود تھا لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہمارے جیسے بشر تھے بشری تقاضے موجود ہونا ایک الگ بات ہے اور ان کا استعمال کرنا الگ بات ہے مثلا ایک آدمی عام آدمی جب کسی بشری تقاضے کو استعمال کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کی اپنی ذات اولاد بیوی یا ماں باپ ہوتے ہیں لیکن جب آپ رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو وہاں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ رسول اللہ نے بشری تقاضوں کی تکمیل میں بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی رسول اللہ نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو نہ صرف لوگوں نے رسول اللہ کو بے پناہ تکالیف دی بلکہ انہیں طرح طرح کی پیشکش کی کہ بادشاہ بن جائیں مال و زر قبول فرما لے یا خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کر لیں لیکن رسول اللہ نے کسی بات کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ اللہ ایک ہے یہ جو تم نے تین سو ساٹھ بت بنا رکھے ہیں یہ بیکار ہے یہ بت کچھ نہیں کر سکتے رسول اللہ کی پوری زندگی کے مطالعے سے ہم ایک ہی نتیجے پر پہنچیں گے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے جس بشری تقاضے کو بھی پورا کیا اس میں ان کی اپنی ذات کی بجائے اللہ کی ذات شامل تھی جبکہ ہمارے سامنے اپنی ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا رسول اللہ میں بشری تقاضے یعنی بھوک پیاس یا نیند نہ ہوتی تو نوح انسانی اس بات سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ یہ ہم میں سے نہیں یہ تو ماورائی محلوک ہیں اور ہم ان کی پیروی کس طرح کریں جیسے ہم فرشتوں کی تقلید نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں بھوک پیاس اور جنس کا جذبہ نہیں ہے فرشتے الگ مہلوک ہیں اور انسان الگ مہلوک ہے انسان ان کی تقلید نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے انہیں بشری تقاضوں کے ساتھ ایک عام انسان کی طرح دنیا میں پیدا کیا اسی نظام کے تحت ان کی پرورش ہوئی اور ان تمام جذبات کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری جو انسان کے اندر ہوتے ہیں رسول اللہ کی زندگی کا ایک ایک عمل اور ہر ہر لمحہ اللہ کے لیے وقف تھا رسول اللہ نے دیگر انبیاء کی طرح ان تمام بشری تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ نوح انسانی کو توحید کے پلیٹ فارم پر جمع کیا بحثیت پیغمبر بشر پیغمبر بحثیت بشر یہ مشاہدہ رکھتا ہے کہ ہر چیز کا حالق اور رازق اللہ ہے جو ہر کام پر قدرت رکھتا ہے اس لیے پیغمبران علیہ السلام اپنی زندگی کے تمام تقاضے حالق کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں جبکہ ایک عام بندے کی زندگی کے تقاضے اس کی اپنی ذات برادری یا قوم تک محدود ہوتے ہیں عام انسان یہ تقاضے وسائل سے منسلک کرتا ہے یہ کہنا کہ رسول اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں بے ادبی اور گستاہی ہے بشر تو ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں رسول اللہ باعث تحلیق کائنات اور نور اول ہیں حضور کلندر بابا اولیا رحم اللہ سے میں نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ رسول اللہ کی بشریت تو سمجھ میں آتی ہے لیکن رسول پاک کا یہ ارشاد کہ سب سے پہلے میرا نور بنا اور اس نور سے کائنات بنی کا کیا مطلب ہے آپ رحم اللہ نے فرمایا کہ صورت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے جو سارا نور ہے اللہ نے اپنے اندر سے تھوڑا سا نور نکالا اور اسے ساری کائنات بنائی جس نور سے کائنات بنی ہے اس نور کی اپنی کوئی بسات یا بنیاد تو ہونی چاہیے تو پہلا نور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے جدا کیا وہ رسول پاک کا نور ہے اور کائنات رسول پاک کے نور سے بنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ تجلیات کے نزول کا پہلا قدم رسول پاک ہے اور رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے ممبئے انوار بنا دیا ہے رسول پاک کا تجلیات و انوار روشنی اور طاقت کا نزول ہوتا ہے اور ایک جرنیٹر کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نور کو ساری کائنات میں تقسیم کر رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا ہے الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے یعنی اللہ عالمین کو تحلیق کر رہا ہے عالمین کے لیے وسائل فراہم کر رہا ہے اور عالمین کو زندگی عطا فرما رہا ہے اور رسول اللہ کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے وما ارسل کا اللہ رحمۃ للعالمین اے محمد ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کا رب اللہ ہے ایک مکمل طاقت توانائی نور علا نور ہے نور ایسی روشنی ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اللہ کی تجلی کے حامل رسول اللہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا اور منتخب کر کے سارے انوار اور روشنیاں رسول پاک کے اندر منتقل کی اور رسول پاک سے ساری کائنات کو تقسیم کرائیں کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین میں عالمین کا رب ہوں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور آپ کے ذریعے حیات وسائل علم صلاحیت یا کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ تقسیم کرتا ہوں کائنات ایک دنیا کا نام نہیں ہے بلکہ ہماری دنیا کی طرح اربوں دنیائیں ہیں میں نے کتاب کلندر شور میں لکھا ہے ایک کتاب المبین ہے قرآن پاک میں کتاب المبین کا تذکرہ اس طرح ہے لام را تل کا آیات الکتاب المبین پھر لوہے محفوظ ہے بل ہوا قرآن المجید پھر لوہے محفوظ اس طرح ان کا الگ الگ تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے علم لاد کے حامل سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث اہل بیت اور اولیاء اللہ روحانی علوم کی تشریح میں فرماتے ہیں ایک کتاب المبین میں تیس کروڑ لوہے محفوظ ہیں ہر لوہے محفوظ میں اسی ہزار حزیرے ہیں ہر حضیرے میں ایک کھڑب مستقل آباد نظام شمسی ہیں ہر نظام شمسی میں سات نو گیارہ یا تیرہ ستارے اور سیارے ہیں کمپیوٹر سے بھی حساب نہیں لگایا جا سکتا کہ ایک کتاب مبین میں کل کتنی زمینیں کہکشانی نظام چاند اور سورج کی زندگیاں ریکارڈ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں انوار تقسیم کرنے کے لیے جس ذات کا انتخاب فرمایا وہ رسول اللہ ہیں یہاں غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ عالمین فرمایا رحمت دنیا نہیں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے رحمت بنا کر بھیجا ہے ان عالمین میں انسانوں جیسی محلوک بھی ہیں اور دیگر محلوقات بھی آباد ہیں کہیں محلوق ٹرانسپیرنٹ ہے کہیں سیاہ ہے اور کہیں نورانی ہے ان تمام عالمین میں جہاں کہیں بھی یہ بے شمار محلوقات آباد ہیں وہاں رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں آپ اس مادی دنیا میں بشر ہیں اور اس دنیا میں جہاں روشنی کے محلوق آباد ہے بحثیت روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں فرشتوں کی دنیا میں جہاں نورانی محلوق آباد ہے رسول اللہ بحثیت نور بشر ہیں فرشتوں کی دنیا میں جہاں نورانی محلوک آباد ہے رسول اللہ بحثیت نور بشر ہیں یعنی رسول اللہ جس عالم میں ہے چاہے وہ مادی عالم ہو روشنی کا عالم ہو یا ٹرانسپیرنٹ عالم ہو بحثیت بشر کے موجود ہیں اور ان عالمین میں اللہ کی تجلیات و انوار مہیا کرنے کی حیثیت سے نور بھی ہیں الفاظ میں رسول اللہ کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت کلم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی بے شک ہم ویسا ہی سمندر اور بھی لے آئیں اللہ تعالیٰ رب العالمین اور رسول اللہ رحمت اللہ عالمین ہے رب العالمین کے کلمات اور رحمت کی باتیں بھی ختم نہیں ہوتی اگر رحمت اللہ عالمین کی رحمت کو تلاش کیا جائے تو سارے الفاظ ختم ہو جائیں لیکن رسول اللہ کی تعریف باقی رہے گی اللہ کے بعد بزرگ ترین مقام رسول اللہ کا ہے رسول اللہ سے عقیدت کس طرح ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے ایک مرتبہ رسول اللہ نے اللہ کی راہ میں مال دینے کی دعوت دی جس میں تمام صحابہ اکرام نے حصہ لیا اور مسجد نبوی میں سامان کا ڈھیر لگ گیا آپ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو حضرت عمر نے فرمایا گھر کا آدھا سامان ہردو نوش لے کر باقی سب لے آیا ہوں پھر رسول اللہ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تم کیا لائے ہو انہوں نے کہا میں تو گھر کا سارا ہی سامان لے آیا ہوں اور اہلحانہ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں یہ ہمارے لیے محبت اور عقیدت کی ایک بے مثال مثال ہے رسول اللہ سے جتنی بھی محبت ہو سکے وہ کم ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب جائیں اور عقیدت کو پالیں تو کچھ حاصل ہوتا ہے اگر رسول اللہ سے عشق و محبت کا تعلق نہ ہو تو بات نہیں بنتی اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے اپنی محبت اور تعلق کو قرآن پاک میں اس طرح بیان فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی برگزیدہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور مومنین سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ بہت مہربان اور محبت کرنے والی شفیق ہستی ہے اور وہ رحیم و کریم ذات اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والے امتی کی ضرور بخشش فرمائیں گے ہمیں اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت کو اپنے اتحاد اور اتفاق کے لیے بنیاد بنانا چاہیے نہ کہ امت مسلمہ اس مسئلے میں تفرقہ کا شکار ہو اگر رسول اللہ کا حقیقی تعلق نصیب ہو جائے تو پھر اس قسم کے خیالات ذہن میں نہیں آتے کہ رسول اللہ نور تھے یا بشر یا یہ کہ انہیں غیب کا علم تھا یا نہیں وہاں تو صرف ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں وہ ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں ہمیں اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے کہ وہ عشق کا رنگ لیے ہوئے ہو ہو اور عقیدت میں داخل جائے ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی نسبت حاصل ہے ہمیں نسبت محمدی سے اپنے دل و دماغ اور ظاہر و باطن کو یکساں طور پر رنگین کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے